قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خدا بند عالم کی ذات بابرکات سے ہے اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے تجارت مقصود نہ ہو کمائی مطلوب نہ ہو دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے فرمایا لئی سلح جزا جن فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی علیہ السلاط اسلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا تاریخ تو بڑی لمبی ہے تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا نور علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ سلاط اسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی عدم مناظر ہیں مالک کا دربار ہے میاں کا دربار ہے یہاں آ کر کیسا ہی بد عمل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں متاب میں بیٹھا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ دم حرم نور سے جگمگا اٹھا میں نے پوچھا کون آ گیا کیا ہوا فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تقریب لایا انہوں نے سوال شروع کیا تو اس آگی کے ساتھ فرما کہاں میں اور کہاں نہ کے گل کہاں میں اور کہاں نا کے گل نسیم شہر یا تیری مہربانی کہاں میں اور کہاں تیرا دربار تیری کریمی ہوئی تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا طرف کی بات ہے جذبے کی بات ہے دولت سے حج نہیں ہوتا مال سے حج نہیں ہوتا سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چیمٹی کے ڈھیل میں بے قابی ہوئی ایک کیڑی کے ڈھیل میں جذبہ پیدا ہوا میں بیت اللہ کی زیارت کروں میں بیت اللہ میں جاؤں اب کیسے جا سکتی ہے کون اس کو سواری مہیا کرے علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا باہر چلا جا وہ اس کے پاؤں کو چمٹ گئی لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی اللہ پاک جسے بلائیں وہی جا سکتا ہے پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں پاک میں بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے میں اس کا میزبان ہوں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا ایک طرف ہوئی پانچ سو سال کی عبادت ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا فرمایا جب بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے سوکھ جاتے ہیں تجربے کی بات ہے خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو طرح طرح کی نسلیں ہیں طرح طرح کی بولیاں ہیں رش کی وجہ سے سینے سے سینے ملے کھڑے ہیں مجال ہے کسی کے دل دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو کیوں اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں مزرا کے سر جھکے ہوئے ہیں دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں دین داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار ہے الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا سر جھکا ہوگا ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو زیب و زینت ختم کر دو میرے دربار میں آؤ مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں اور صاف اتارو اپنے تاج اتار کے آؤ میرے دربار میں سر ہو کے آؤ میں خالص کا دربار ہے ہر زمین ہر مملکت سے مرد زمین کی رو جمع ہر زمین ہر نملوکت سے مرد مردوزم تینوں جمع تیری راہوں میں روا ہے کارواں کارواں چاروں طرف سے لوگ کشا کسا چلے آ رہے ہیں محبت ان کو کھینچ رہی ہے دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے روپیہ خرچ کرتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں پریشانی جھیلتے ہیں پروانی کسی کام کی بھی اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے کہتا کوئی ان میں ہے کوئی ان میں ہے کوئی ہے ان میں فقیر سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے ایک ہی لباس میں ہے دیوانگی کا لباس ہے نقصانگی کا لباس ہے آشقانہ لباس ہے ایک کپڑا سہمن کی جگہ باندھا ہوا ہے دوسرے کپڑے کو اوپر ڈالا ہوا ہے گویا یہ ظاہر کر دیا لباس میں نے اتار دیا میں تو تجھ پر نہ کے لیے آیا ہوں اب تیری مرضی ہی واپس کر رہی اپنی چوکھٹ کے موت دے گئے گلے میں کسنی پڑی ہوئی ہے احرام باندھ کر چلا ہے باغ ہے لبیک اللہم لبیک لا شور ہے الہی میں حاضر ہوں اور میرے پروردگار میں حاضر ہو گیا ہوں تیرے دربار کی حاضری مجھے نصیب ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ صرف حاضر نہیں اور میرے پروردگار صرف کی لالت کو چھوڑ کے آیا ہوں میں مشرک نہیں لا شریک لک لبیک تیرا شریک کوئی وہاں تو کہتا ہے احرام باندھ کر حج کے زمانے میں یہ کہتا ہے ان الحمد مطلب تعریف تیری انعام تیرے نعمتیں تیری میں بندہ تیرا تو مالک میرا لبڑی لبئی کا شور ہے ہر زبان سے جاری ہے فرمایا میرے دربار میں آؤ ادب کے ساتھ آؤ تم اپنے تھانوں میں بھی ذرا جھک جھک کے جاتے ہو عدالتوں میں آداب سے گھستے ہو یہ بہت بڑی عدالت ہے اللہ سام دیا تمل میں کمل ہاتھ کا دربار ہے آشکان مزاج کے ساتھ آؤ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سات برس تک بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ کب حرم خالی ہو بیت اللہ کا متا خالی ہو میں اکیلا تباہ کروں کہتا اٹھ کے چلا گیا سات برس تک بیت اللہ کا متا خالی نہیں ملا ہر وقت بیت اللہ کا تباہ کرنے والوں کا ایک ہجوم ہے صرف ایک گھر کا طواف بیت اللہ کا طواف اس دنیا میں روزہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طواف جائز نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کا بھی طواف جائز نہیں پھر کسی قبر کا طواف جائز کیسے ہو جائے گا یا تو پھر گھر گھر بیت اللہ بناؤ بنا لیے ہیں بناتے ہیں ہم کو سال بھر میں حرامی بنانے والے بناتے رہتے ہیں اب رہا یمن کے بادشاہ نے بھی تو بنایا تھا جو لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں لہذا میرے یہاں آیا کریں گے میں ایسا کوٹھا بنا کر کھڑا کر دوں چرا کے اس نے بنایا اور لوگوں نے اعلان کیا کہ یہاں حج کرنے آیا کرو لوگوں نے اس کے کو گندگی سے بھر دیا میں سوچا جب تک میں اس کو گرا نہ دوں اس وقت تک میرے کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی ہاتھیوں والی فوج لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا گرانے آیا اور آدیوں کو پتا ہے جب مینا میں پہنچا وادی محسر میں پہنچا حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ وہاں چل رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں بے شمار لوگوں کو حضور کی اما کا نام معلوم نہیں ابا کا نام معلوم نہیں دادا کا نام معلوم نہیں انگریزوں کے باپ دادوں کے نام اچھی طرح جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے اونٹ ابراہ کے سپاہیوں نے پکڑ لی ہے مکے شہر میں اطلاع چلی گئی تیرے اونٹ پکڑے گئے عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہیں ہے تابینی کے پاس ہے وہ آئے ابراہ سے ملاقات کی یمن کے بادشاہ سے ملاقات کی تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے ابراہ کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تم کعبے کی بات کرو گے بیت اللہ کے بارے میں کی بات کرو گے تم متولی ہو تم تو اپنی اونٹوں کی بات کرنے لگے ہو حضرت عبد المطلب نے بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا فرمانے لگے میں بیت اللہ کی بات کیا کروں میرے پاس فوج نہیں لشکر نہیں انتظام نہیں پھر میرے سپرد بھی نہیں میں اس کا مالک بھی نہیں کہتا کرے گا فکر کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے جو اس گھر کا مالک ہے وہ گھروں گھر کا مالک ہے میرے قبضے کی بات نہیں میں اسے نہیں چھڑا سکتا اب تو اس کے پروردگار کے اختیار کی بات ہے وہی اس کا مالک ہے کہنے لگا میں تو گرانے آیا ہوں دیکھ لو حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھے یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پندرہ دن پہلے کا واقعہ خدا کی قسم آمنا سے در یتیم تیری تشریف آونی سے پہلے کیا کیا صفائی ہو رہی ہے کیا انتظامات ہو رہے ہیں ارے طبی مختلف مطلب پہنچے ہیں حضور سکھ مادر میں ہے یتیم ہے ماں کے پیٹ میں ہی ابا کا سہارا اٹھ گیا اور خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے جب عبد المطلیب نے حضرت عاملہ سے فرمایا او میری بہو جلدی اٹھو میری ساتھ چلو اور چل کر کے بیت اللہ میں دعا مانگیں گے کیا نظارے آئے ہوں گے عبد المطلب آگے آگے چل رہی ہیں اگر سے خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر کے چل رہی ہیں ہر میں محترم میں جا پہنچے بیت اللہ میں جا پہنچے اگر اسے آملا سے نے بھی راستہ کا پکڑا دیا اور کہتا کہ دعا مانگی دعا مانگی جناب جڑا آملہ کو پاس بٹھلا کر دعا مانگی جناب جڑا آملہ کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں بشارت تھی کا نور چمکے گا پھر گھر میں اس کعبے کو تم منہدم کرنے کے لیے آیا ہے خدا کی قسم کائنات کو ترس آ گیا مالی کے کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور میرے محبوب کی اللہ یہ میرا گاؤن پکڑ کر جو تم نے بیت اللہ کی حفاظت کی دعا کی ہے جاؤ جاؤ تم آرام سے بیٹھو قریشی ہو تمہاری کوئی حاجت نہیں مکے والوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں آج اپنے تعریف کو بسانے کے لیے میں خود انتظام کروں گا العالمین جنوں کا انتظام کرو گے فرمایا نہیں نہیں فرشتوں کا انتظام کرو گے فرمایا نہیں نہیں ہاتھی مقابلے میں لاؤ گے فرمایا نہیں نہیں ہاتھی سے مرایا کو مرایا بالکل حقیر کی مخلوق سے پٹواؤں گا تم ایک طرف ہٹ جاؤ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے محبوب کو پیش میں لے کر اس کی اما نے میرا دامن پکڑ کے جو مانگا ہے اب کسی کی مزہ نیچے بچ کے چلا جائے آمنا خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چلی گئی خدا کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب آمنا نے پیارے پیارے ہاتھوں میں گلا کھانا پکڑا ہوگا نبی کی ماں بھی مشرقہ نہیں ہوتی نبی کی ماں کسی اور دربار میں نہیں گئی کسی کی نظر نیاز بیٹھ کے نہیں مانی یہ دیکھ لو عبد جو ساتھ لے کر آئے تو خدا کے گھر میں آئے اور اللہ میاں سے مانگا پھر اللہ میاں نے فرما دیا آمنا جا تجھے مبارک ہو تم نے مانگا میں نے دے دیا پروانہ کر اس کو بچانے کے لیے میرے پاس کا کافی ہے ادھر ابراہ نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ ہاتھیوں کے والی فوج لے کے چلو آگے بڑھو ادھر فوج چلی ادھر دیکھا گیا لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھ آسر دل کے دل چڑیوں کے آ گئے کالے رنگ کی چڑیا نمودار ہوئی الہی یہ کیا چیز ہے ہمارے کمبل ہے کہ چھٹاس چھٹا آج یاد بھی پھٹا کی مخلوق ہے یہ کیا کرے گی فرمایا آج ان سے تو کام لینا ہے فرمایا اتنی چڑیوں نے کنکریاں برابر کھائی کہ اگر ہاتھ ہاتھیوں کے ایک ایک کنکر لو نو نو کے اندر سے گزر گئے عظمت بیت اللہ کے لیے میں نے یہ بات عرض کر دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام سے اللہ پاک نے تعمیر کرایا حاجیوں کے لیے بیت اللہ بنوایا تفصیلات ہیں کتابوں میں حدیث کی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام پیدا ہوئے آگر کے گھر میں بت پرت کے گھر میں نہیں بت گڑھ کے گھر میں پتھروں کے تراش کر چھیل کر خدا بناتا تھا اور تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ وہ بڑے بے وقوف تھے جو خدا بناتے تھے اور خدا خریدتے تھے اور خدا کی اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو دوسرا خدا بدلوا بھی لیا کرتے تھے بڑے پاگل تھے اچھا وہ تو پاگل تھے ہم عقل مند ہیں ہم عقل مند ہیں جہاں دیکھا چار اینٹے لگائی چولہا گھوڑا کپڑا ڈالا بیٹھ گئے سجگے ہو رہے تباہ ہو رہا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ خام کا پہ لگی ہے چلو اس خبر میں بزرگ ہے چلو اس خبر میں ابدال ہے چلو اس خبر میں خوف ہے چلو اس خبر میں اللہ والا ہے مگر تم یہ تو بتلاؤ کہ بیت اللہ کے سوا تم نے کسی جگہ کا تباہ کیوں کیا وما قصر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فرمایا رکو سجدہ طلاق یہ صرف میرے گھر کا اور کسی کے لیے نہیں ابراہیم علیہ السلام کا بات خدا بناتا ہے اور بنا کر کے ٹوکرا بھر کے ابراہیم خلیل اللہ کے سر پہ رکھ دیتا ہے اصل تو بچپن میں ہی بات بگڑی تھی ادھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھوڑے سے شانے ہوئے دو تین سال کی ہیں بادشاہ وقت کی پاس لے کے گیا بادشاہ نے گود میں بٹھا کے کہا او بیٹا مجھے رد کرو مجھے خدا کرو ساتواں سپارہ پڑھ کے دیکھو یہ کوئی جٹل نہیں ہے تج سے بنائے ہوئے نہیں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کہنے لگا مجھے خدا کہو کا تو خدا نہیں ہو سکتا اچھا یہ ساری پبلک یوں ہی مجھے خدا ماننے بیٹھی ہے تو ایس کا سردم آج بھی بھی تیری قوم بھی گمراہ ہو تم تم بھٹک گئے ہو اللہ کے سیدھے راستے سے بچہ ہے چھوٹا سا جیسے خلیل اللہ میں مذاق تو نہیں جنگا لئی لئی لام کا بات ستارے چمکے جگمگا اٹھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو یہ ہے جو اتنی دنیا چمکا رکھی ہے فلما قال لها قلم ستارے غائب ہو ان نے کہا یہ بھی خدا میں القمر باسغا قال هذا ربي چاند نکلا جگمگا اٹھا اپنی تابانی کے ساتھ اپنی درخشالیوں کے ساتھ پوری دنیا کا اپنی چاندنی کی لپیٹ میں لے لیا خلیل اللہ فرمانے لگے یہ میرا رب ہے فلما فلقان لئن لم ہی ربھی جب چاند بھی خراب ہونے لگا ڈوبنے لگا فرمایا یہ بھی نہیں سر اشم سدا شیو ہنکار کا اور اب اکبر سورج کی تعداد سورج کی زبائشی سورج کی تپش میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا اور لگی شاد یہ میرا پروردگار ہو جب سورج بھی ڈلنے لگا فرما میرا پروردگار وہ ہے جو نہ ڈھلے نہ بڑھے نہ گھٹے بگاڑ تو اسی دن سے ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلاط السلام سے خدا بند کریم جس کو توحید کی دولت سے نواز دے وہ تو شرک کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلاط السلام سے آنے ہو گئے خدا بنا کر کے سر پہ رکھتا ہے ٹوکرے میں کے بیچ کے آؤ ابراہیم علیہ السلاط السلام بازار میں گلیوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے ہم کون لے بازار سے کہتے ہیں پانی لاتے ہیں پہننے کے لیے کپڑے لاتے ہیں سونے کے لیے بستر چار پائی کا انتظام کرتے ہیں روشنی کے لیے تیل موم بتی شراب کا انتظام کرتے ہیں اور لوگوں وہ زندگی میں اتنے لمبے چہرے کو چھیڑے کا محتاج ہے وہ قبر میں جا کر کے تیرا کار آگ کیسے بن گیا یا تم بتاؤ فلاں ولی پانی نہیں پیتا تھا فلاں والی روٹی نہیں کھاتا تھا فلاں اب دال کپڑا نہیں پہنتا تھا فلاں اس کے ہوا نہیں پھانکتا تھا ہوا کے بغیر زندہ رہتا تھا میں نے تو دیکھا ولیوں کے ولی پیروں کے پیر اللہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سبقید رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ آرام سے نہ دلو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک پر بیت اللہ میں تشریف لے گئے مقامی میں رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں او قادر اگر تم نے معاف نہ کیا تو القادر کہاں جائے گا کتنے روئے روئے علماء لکھا ہے کہ آنسو بہ کر ادھر ادھر بہنے لگے وہ ولی نہیں جو خدا کے دربار سے جیت نہ مانتا بس یہی ترجمہ ہے اللہ رسمت ساری کائنات ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اس کی محتاط ہے اور خدا کی صفت یہ ہے کسی وقت میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی صورت میں بھی کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو بس خدا وہ ہے جو کبھی بھی کسی حالت میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو نہ بن سکتا ہو ابراہیم علیہ السلام السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے باپ کی لڑائی ہوئی ہے پتا چلا کہ خلیل اللہ خود خدا سے تیرا چاہتا نہیں کیوں بھائی تیرا کیا ارادہ ہے تو میرے کاروبار کو خراب کر رہا ہے اللہ اللہ باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی خدا بند کریم نے قرآن کریم میں نقل فرما دی ویسے اگر سچے بات نہیں ہو تو تمہاری مرضی ورنہ قرآن کریم نے سب کچھ بتایا مگر قرآن کے نیڑے آنے سے ہمیں گھاٹا پڑتا ہے نا قرآن کے نیڑے کیوں آؤں ویسے کس بنا کر کے لوگوں میں چالو نہ کریے قرآن تو سب کے لیے کھول کر رکھ دے گا فرماور کو دل کتابیں برا اس کتاب مقدس میں ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام کا اس علی یس موبل کس میرے ابا جنہیں جی تم خدا کہتے ہو یہ دیکھتے ہیں مگر نہیں سنتے ہیں کہ نہیں نفع نقصان کے مالک بھی نہیں لگا نہیں پھر خدا کھائے کہ ادھر کھیکڑے کھیکڑے ہیں نا سفید سفید ہے خوبصورت لگتے پتھروں کی مورتی بنی ہوئی فرمایا یہ شیطان کی عبادت ہے قرآن کریم کے آئے کو پتھر ہوا مشرق کے سامنے تم جب اللہ کا قرآن پیش کرو گے خدا کی توحید پیش کرو گے خدا کی قسم اسے سے آگ نہ گھستی ہے خدا کے بارے میں وہ اتنا کرتا ہے اور نبی کے بارے میں وہ ہلو کرتا ہے تجاوز کرتا ہے ہم تو یہاں تک مسئلہ چل پڑا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ باقی جو صورت ہے یہ پڑھنی نہیں چاہیے نماز میں تو بالکل نہ پڑھو کیوں نبی کے کی تفہیم ہے اس میں تیرا باپ لگتا ہے جس نے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فرماتے ہیں پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا اس نے تالی کمری والے کو ایک دن دو دن نہیں تیرہ برس مارا ہے تیرہ برس مارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادب والا بڑا پھرتا ہے بچی بات کی صورت نہ پڑو اللہ مولانا نے تو فرما دیا جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا جن لوگوں نے میرے نبی کے دکھوں میں شرکت کی جو لوگ میرے نبی کے فاقوں میں کام آئے جو لوگ میرے نبی کے دھوپ میں کام آئے جنگوں میں کام آئے دکھوں میں کام آئے پریشانیوں میں کام آئے فرمایا اس خطیب کا خطنا مکمل نہیں جب تک وہ ان کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر کے باقاعدہ رضی اللہ عنہ نہ کہے میرے نبی کے جان سارا میرے نبی کے قربان ہونے والوں میرے نبی کے جان دینے والوں میرے نبی کے اشاروں پہ گلے کٹانے والوں آ میں تم سے اتنا راضی جب تک تمہارے لیے دعا نہ کرے خطیب ممبر سے اتر نہیں سکتا اور اب جب تک تم نے میرے نبی کو مارا میرے نبی کو دکھ دیا تیری گھر والی نے میرے نبی کے راستے میں کاسے بچھائے اندھیروں میں دکھ دیا ہے خدا کی قسم تجھے کیا معلوم ہے میرا کاٹا دکھ کے لیے جاتے ہیں اور ابو لہب کی گھر والی کاٹے رستے میں بچھا دیتی ہے نرم و نازک تلیوں میں جب کاٹے تھے تجھے کیا معلوم آج کہتا ہے کہ سب یادا صورت نہ پڑھو نبی کے سچا کی توہین ہے تو ادب کرے تو کافر کا کرنے لگ جائے اور توہین کرے تو سی کے اکبر کی کرنے شروع کرے ابراہیم علیہ السلام تو سلام کو باپ نے کا چلو جاؤ سے چلے جاؤ ورنہ مار مار کے پتھر سنسار کر دوں گا علیہ السلام اصلاط سلام چل نکلے وطن کو خیر باد کہنا پڑا پوری قوم دشمن ہے پورا ملک دشمن ہے ایک تلے تلہ ابراہیم خلیل اللہ کی بات یا قدر ہے ان کے یہاں بڑے میلے لگا کرتے تھے جیسا کہ آج ہمارے یہاں میلے بڑے لگتے ہیں مخلوق سنبھالی نہیں جاتی لاکھوں کی تعداد میں مخلوق آتی نام بزرگ کا میلہ کی سب تیر حقانی کا اور لگے ہوئے ٹھیٹر کنجریوں کے کچھ تو سوچو یہ بزرگ قیامت کے دن ہمارا دامن نہیں پکڑیں گے یہ اللہ والے ہمارا گرے نہیں پکڑیں گے ہم نے تمہیں سب کہا تھا تم نے ہمارا نام لے کر بدواسی پھیلائی ابراہیم علیہ السلاق السلام کی ساری قوم دشمن تھی وہ میلے میں چلے گئے سارے کوئی میلہ ہوگا نا انہیں موقع ملا وہ گئے وہ میں جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے کسی کا ناک کاٹ دیا کسی کا کان کاٹ دیا کسی کا پاؤں کاٹا کسی کا ہاتھ کاٹا اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گنٹال ان سے چند دے کے کل آگا رکھ کر آ گئے وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے تو سارے خدا لنگنے لے اندے کانے بڑا اشتہار پھیلا کس نے کی ہے یہ تو کون ہے یہ زیادہ کرنے والا سر کالو سمینا لو سبھی نا پتہ ید یو کالو گاہ ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے وہ ہمارے خداؤں کے قریب ہی آیا کرتا ہے ان کے گلے کرتا رہتا ہے یہ ہونا ہو اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے کہنے لگے کالو یا ابراہیم اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا یہ ہمارے علاقوں کے ساتھ کیا کیا ہمارے محبوبوں کی شاندھی توڑ دی ہمارے محبوبوں کی بازو توڑ دی ہے ہمارے محبوبوں کی ناک توڑ دی تم نے یہ کیا حرکت کی ابراہیم علیہ السلام اسلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے اس نے کہا تو ان کی برائی کیا کرتا اور کون ہے لمبے دوڑے واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرما چلو چلتے ہیں وہیں آیا تو بڑے دکھ کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا فرمایا او چور پکڑ لیا پکڑا گیا ذرا کیسے ذرا دیکھو نا آئس سے بات ہے نا کسی نے لگا چڑھا کھار ہو تو سب کا تختہ اس نے نکالا ہے کیا کیا بات ہے اسی نے سب کا تختہ نکالا ہے پوچھا اس سے کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے مگر پھر میں نے بے عقلی کی بات ان نے کہی یہ کبھی بولنا کرتے ہیں یہ بولنا نہیں جانتا پتھر کا ہے یہ بولنے کا کیسے اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں تو چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے ان سے پوچھ لو جن کے ساتھ پھٹے پڑے ہیں ناک کٹے پڑے ہیں کان کٹے کھڑے ان سے پوچھ لو پھر وہی بات کرتا ہے ابراہیم نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے نہ اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی کو بتا نہیں سکتے تمہیں بیٹھ کر دے سکتے ہیں فما قال فتعبدون من دون سر کا تا گول گو نیلا مالاؤں کولی ولما تعبدون من دون الله اور ابراہیم یہ تو تو بھی جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں یہ بول نہیں سکتے ویسے ہمارے خدا ہے فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو ان کو عادت روا کیوں مانتے ہو ان کا کباب کیوں کرتے ہو ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو کہنے لگے دیکھ رہے ہو آپ کو سنو لا کون ہو جاؤ اپنے محبوبوں کی امداد کرو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور جلا اس ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑو سکھا جلائی لاکھوں مشین ایندھن جمع کر دیا اور کولے چھولے بھڑک رہے ابراہیم علیہ السلام کو تھا سمجھ کر غریب سمجھ کر تنہار اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا بردار کا بات ختم ہو جائے گی علماء اکرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں فرمایا تھا اچھا، میرا آل اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے پھر رب سے جلیل جانے خلیل جانے ڈالے گی نا بارش برسانے والا فرشتہ آیا اس کو بھی جواب دے دیا ادھر رکونی درد تو آج شانتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا گلدار بن جا خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو بچا لیا اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے اگر تو سارا علیہ السلاط والسلام خاص ہے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے محترمہ ہے مصر کے علاقے سے گزرنے لگی مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے دولت آئی نہیں گنگا بدماش بڑھانے جب تک رونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا ٹھیک رہتا ہے واقعی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا پھر وہ بیوی جو تیس برس اس کے گھر میں دھول نظر آتی تھی پیسے آئے نہیں سکتے ہیں تیری تو شکل ہی بدل گئی ان کا ہوا چلو ہوا کہ چوری بن گئی پھر وہ اچھی نہیں لگتی اور جگاسا کہتے کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں اکیلا رانی قسم کی عورت ہے اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچی خانے میں حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا پھر تمیز ہی نہیں رہتی میرے منہ میں گھر جا رہا ہے کہ روسی جا رہی بادشاہ وقت میرا بدماش تھا اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے آ گئے پکڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ میں پیغمبر ہوں میری آبرو ہے میں کہا موا بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے زبردستی ہونے لگی حضرت سارا رونے لگی خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی گرفتار کر کے لے کے چلے کہنے لگے اوزار میں خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو ربی جلیل کی آبرو پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے فرمایا کوئی نہیں ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پرور ہے تو پرواہ نہ کر وہ چلی گئی بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا اگر سے سارا کہتی ہے مجھے دو رکعت نماز ادا کر لینے دے پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو تو اگر سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے اور میرے مالک میری عزت کا نگاہ بان ہے اور کوئی نہیں سارا علیہ السلام اسلام نے جو نیت مانگی بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا اور خراب ہونے لگا وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا توبہ کرتا ہوں پیغمبر کا گھرانا بڑا کریم ہوتا ہے یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر اندازہ لا ابھی پکڑ کے لائے ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا اگر تو سارا نے پھر ڈولی پھیلا دی اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے تو اسے معاف کر دے اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا پھر کیا برائی کا حضرت سارا نے پھر نیت دی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ آساب کرنا چاہتا ہے بادشاہ کا مطلب ہے آگروں کو برباد کروں گا خدا بند کریم کی اردو کا ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جاؤ سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے یہاں پر ایک چھوٹی سی کمیز ہے ایک معصوم بچی ہے ایک لڑکی ہے جس کا نام حاضرہ ہے لوگ کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے ادرک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے اللہ پاک حضرت حاجرہ آجرا کی عزت بتانا چاہتے ہیں ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے ابھی اسے لے آؤ کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے خدا کی قسم نبی تو نبی نبی کی ماں کی عزت خدا اس کی حفاظت کرتا ہے سن لو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر یاد کرو اس بات کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں اور حضرت عملہ سے لے کر حضرت عامرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا میں نسل سے ہوں پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ضلع نہیں کرتے تھے ہمارا ان نسلوں میں ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں ضلع کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا ان کا جانا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی خبر اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کیا چیز ہے یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں حضرت حاضرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا اے اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا چل تیری خدمت کیا کرے گی اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا تو نہیں تو کوئی بلا ہے علماء اسلام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم السلاط اسلام کو تسلی تو تھی مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا سے سارا چیز تابرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے فرمایا یہ کیا کہ خادمہ ملی اللہ نے دیے مصر سے نکلے دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے خاندان نہیں قبیلہ نہیں اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو اگر توحید پرست بن رہا ہو اللہ والا بن رہا ہو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکرے کھانی پڑیں گی گھر سے نکلے وطن سے نکلے باہر آئے دوسرے ملک میں پہنچے تو آپ رو کے لالے پڑ گئے قدم قدم پہ پریشانی ہے آگ میں جلان جلنا پڑا عزت پہ عرب آیا سب کچھ ہوا مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا خدا بند کریم نے حضرت آجرا کے ساتھ اللہ کا حکم تھا نکاح ہو گیا جوان ہو گئی تو پیدا ہو گئے اسماعیل علیہ فلاق و سلام اب یہ بات پہلے کی نہیں جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا اس کے حسن و جمال کا کیا کہے گا ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا اکلوتا بیٹا خوبصورت بچہ اگر سے آجرا کا لگتے جگر نور نظر محبت کرنے لگے اپنے بچے سے صبح و شام پیار کرتے سینے سے لگاتے بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بچ گیا لیکن نہیں میرے والد فرمایا نہیں نہیں تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے ہو پیغمبر کی بات ہے میری تیری نہیں کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے مالک نہیں میں فرمایا اچھا پھر اس حاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو اور جہاں ہم بتائے وہاں چھوڑ کر چلے آؤ ان شیلنٹ ہو جاؤ انہیں بتانا بھی نہیں ہے بولنا بھی نہیں ہے تھوڑی سی کھجوریں ہیں تھوڑا سا پانی ہے اگر تو آگرہ ساتھ چل رہی ہے خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت آگرہ اپنے لفظ جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے گیا ایک دان سارا لکھوں تک سینکڑوں میل امیر میں کوئی آبادی نہیں درخت نہیں چشمہ نہیں باغ نہیں چرند نہیں پرند نہیں آدمی نہیں راہ گزر نہیں کچھ بھی تو نہیں اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ اگر آگرہ بیٹھ گئی بغیر بتایا چل پڑے سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں جب دور نکل گئے آواز دی اے ابراہیم کہاں چلے مڑ کے نہیں دیکھا پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ارے ہم کو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر اور ابراہیم کہاں چلے پھر کے نہیں دیکھتے سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں بچے کو سینے سے لگایا دوڑ لگائی رابطہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کا چلا میں دوانا رکھوں ہوں مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو یہاں آدمی نہیں پرندہ نہیں یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے اجازت جو نہیں دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغم پر اللہ میاں کا کتنا پیغم ہوتا ہے خود اپنی بیوی سے خود اپنی گھر والی سے زبان کلام نہیں کرتا چپ کھڑے ہیں اگر سے آگرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتا میں معافی مانگوں گی میری خطا بتاؤ میرا گنا گنا بتاؤ میرا جرم بتاؤ میں معذرت کروں گی میں معافی چاہوں گی میری خطا بتاؤ میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو اندازہ لگاؤ اگر سے آج را لجاجت کر رہی ہے رو رو کر کے پوچھ رہی ہے اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے سوچتی ہے یہ کوئی نبی ہے پیغمبر ہے ظلم نہیں کیا کرتے کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے ہوا کیا سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں اس رب کا حکم تو نہیں میری طرف دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا سا ہی لایا یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے لپٹ جاتی میں کیا جانوں کہاں جاؤں میں مگر وہ حاضرہ تیرا ایمان وہ حاضرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں تیرے تمکن پہ قربان ہو جاؤں تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں اور ساتھ ہوتے ہوئے اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا سمجھو جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی کہنے لگی ابراہیم جاؤ پھر خدا حافظ ہے پھر میں اور وہ جانے یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی اپنی آج رات کو تو لے جاؤ اس کا میں کیا کروں گی یہ بھی نہیں جا بیٹھی اللہ کا نام لے رہی ہے آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی آج کی عورت تو قرآن مجید کی اجازت نہیں کرتی آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں آج کی عورت کو سوچے وقت درو کے پاس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت پر توفیق نہیں حضرت حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہے دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہیں تھوڑا سا پانی پی لیتی ہیں اکیلی ہیں دن جاتے ہیں رات آتی ہے رات ختم ہو جاتی ہے دن آ جاتا ہے کئی دن گزر گئے آدمی کو کیا پرندہ لگا دیا بلا کر وہ کھجوریں ختم ہو گئی وہ پانی ختم ہو گیا اب تو چل پڑتی نہیں بیٹھی ہے چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا اسماعی الاسلاق اسلام کی حالت اتنی بگڑی روپ کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئے خدا کی قسم اگر سے آجرا تیری ہسڑیوں سے کیا بیتی ہوگی جب تم نے اپنے لخت دیگر کو زبان نکالنے دیکھا جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دل گرا رہے ہیں رہا ہے بچہ اور ماں سینے سے لگائے ہوئے اللہ کا نام لے رہی اور بیٹھی جب نہ دیکھ سکی دو پتھر کھڑے کیے ایک اوپر رکھا چھاؤں بنائی اس میں لٹا دیا اگر حاضرہ سوچ رہی ہے کیا بنے گی اگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم پورا کر دیا ادھر مالک کائنات فرماتے ہیں کوئی اپنا گھر بنوائے گا خطر بنیاد رکھے گا کوئی وزیر اعظم سے بنیاد رکھواوے گا کوئی افسروں سے بنیاد رکھوائے گا فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بیت اللہ کی سنگ بنیاد اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازوں کی ایریوں سے رکھوانا چاہتا ہوں حضرت حاضرہ اپنے بچے کو لٹا کر دو پہاڑیاں ہیں قریب قریب